عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبداللہ بن عامر بن ربیع نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن اٹھارہ ہجری ماہ ربیع الثانی میں شام تشریف لے گئے جب مقام سرغ پر پہنچے تو ان کو یہ خبر ملی کہ شام وبائی بیماری کی لپیٹ میں ہے پھر حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں معلوم ہو کہ کسی سرزمین میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس میں داخل مت ہو لیکن اگر کسی جگہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو وبا سے بھاگنے کے لیے تم وہاں سے نکلو بھی مت چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقام سرخ سے واپس آ گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 6973